ریلوے جنکشن آئیے شروع کرتے ہیں کتنی چھٹی پر آئے ہو نثار نے چھوٹتے ہی بغیر الیک سلیک کے پوچھا پندرہ دن کی میں نے جواب دیا بہت خوب چلو اس بار تمہیں لاہور کی زمین دوز مال گاڑیاں دکھائیں گے نثار نے فیصلہ صادر کیا میں سیر کروں گا وہ کچھ دیر سوچ کر مجھ فکانہ انداز سے کہتا ہے تم کہانیاں لکھنا یہ لائحہ عمل ہم دونوں کے حسب منشا ہے چنانچہ شام ہوتے ہی نثار مجھے مال روڈ پر ایک ہوٹل میں لے گیا ہوٹل کے لان پر ہم کمال بے حیائی سے ایک ایسی جگہ پر جا ڈٹے جہاں پہلے سے ایک دو ایڈیٹر چند نامہ نگار کچھ ریڈیو آرٹسٹ کچھ ادیب اور چند کرگے باراں دیدہ صورت کے سیاسی حضرات پراجمان تھے چائے کا دور چل رہا تھا ایک صاحب کولڈ ٹی نوش جان فرما رہے تھے یہ کولڈ ٹی اس گرم چائے سے مختلف ہے جو گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور جسے معمولی ذہانت کے انسان پیا کرتے ہیں یہ مشروب خاص لاہور کی ایجاد ہے اور دستور کے مطابق ایجاد کی ماں بھی ضرورت ہے وہ ضرورت پروبیشن کی وجہ سے اکثر حضرات کو پوشیدہ امراض کی طرح لاحق ہو گئی ہے دانشوروں کی اس محفل پر پوسٹ مارٹم کے کمرے کی فضا بڑی شدت سے چھائی ہوئی ہے قوم کی لاش سامنے ٹیبل پر دھری ہے اور ہر شخص اس کا کوئی نہ کوئی عضو ہاتھ میں لیے بڑی چابک دستی کے ساتھ پوسٹ مارٹم کرنے میں منہمک ہے روحانی جسمانی ایمانی اور سیاسی امراض سے لے کر خودکشی کے نفسیاتی اسباب تک بڑی تند ہی سے تشخیص ہو رہی ہے علاج تجویز ہوتے ہیں نسخوں پر گرما گرم بحث ہو رہی ہے میز پر مکے پڑتے ہیں کرسیاں الٹتے الٹتے بچتی ہیں لیکن اس وقت کی ساری بیماریوں کا واحد علاج صرف اس چائے دانی میں ہے جس میں کولڈ ٹی بڑی احتیاط سے محفوظ ہے کولڈ ٹی والے صاحب پیالی سے منہ لگائے مزے مزے کی چسکیاں لے رہے ہیں اور اپنے ارد گرد کف درد دہن مسیحاؤں کے طوفان بدتمیزی کے باوجود بڑی لاتلکی سے داغ کی ایک عشقیہ غزل گنگنا رہے ہیں آج سینما کا پروگرام ہے کولٹی صاحب نثار سے پوچھتے ہیں جی نہیں آج دوسرے پروگرام ہے نثار میری طرف اشارہ کر کے دوسرے کے لفظ پر خاصا زور دیتا ہے کولٹی صاحب اینک کتار کر مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے گھورتے ہیں نثار تم نے ابھی ان کی کیا تعریف کی تھی کس جگہ کے میونسپل کمشنر ہیں یہ نثار کہہ کہا لگا کر ان کی تصحیح کرتا ہے میونسپل کمشنر نہیں بھائی یہ برخدار ڈپٹی کمشنر ہے ڈپٹی کمشنر کولٹی صاحب قطعی مروب نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ بڑے مربیانہ انداز سے فرماتے ہیں اس نازک زمانے میں ایک ہاتھ ڈپٹی کمشنر کو ہاتھ میں رکھنا کوئی میوب بات نہیں ہے پھر وہ کمال شفقت کے ساتھ میری ڈھارس بندھاتے ہیں برخودار تم بے فکر رہو میں لاہور میں تمہاری موجودگی سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ یہ بچہ لاہور کی زمین دوز مال گاڑیاں بھی دیکھنا چاہتا ہے نثار موتبانہ گزارش کرتا ہے یہ ان پر کہانیاں لکھے گا تم کہانیاں بھی لکھتے ہو کولٹی صاحب اس انداز سے پوچھتے ہیں جیسے کہانیاں لکھنا کوئی بہت بڑا اخلاقی جرم ہو کہاں لکھتے ہو میں خجالت سے منمنا کر نقوش سویرا ساکی ہمایوں ادبی دنیا وغیرہ کے نام لیتا ہوں یہ رسالے کہاں چھپتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھے کولٹی صاحب کی نظر میں میری ادبی پوزیشن گر جاتی ہے وہ اپنی اینک دوبارہ آنکھوں پر لگا لیتے ہیں اور مشفقانہ انداز میں مجھے یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر مجھے کہانیاں لکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو شمع ڈائریکٹر اور چنگاری میں لکھا کروں کولٹی کا آخری پیالہ حلق میں انڈیل کر وہ ان رسالوں پر اپنی گناہ قدر رائے کا اظہار بھی فرماتے ہیں اس مختصر سی علمی و ادبی بحث کے بعد جب ہم ہوٹل سے نکل کر ایک تانگے میں سوار ہوتے ہیں تو نثار اور کولٹی صاحب کا تانگے والے سے تبادلہ خیالات شروع ہو جاتا ہے تانگے والا بڑی مشاقی سے اپنے فنون لطیفہ کا پرچار کرتا ہے ذمہ دار اخبار کے عقب میں رہنے والی جو انگریزی بولتی ہے چبرجی والی جس کا رنگ گورا اور بال سنہری ہیں میو گارڈن والی جو اسی سال میٹرک میں فیل ہوئی ہے گھوڑا ہسپتال کے پاس والی جو لتا منگیشکر کی طرح گاتی ہے ماڈل ٹاؤن والی جو ایک ہسپتال میں نرس ہے لیکن نثار اور کولٹی صاحب تانگے والے کے پروپیگنڈے سے بالکل متاثر نہیں ہوئے تم سالے باسی کڑی کا ابال ہو کولٹی صاحب خفا ہوتے ہیں تم سے تو مزانگ کے اڈے کے تانگے والے ہزار درجہ اچھے ہیں تانگے والا مزانگ کے اڈے والوں کو فصیح و بلیغ گالیاں دے کر ڈرامائی انداز سے اپنا تازہ ترین شاہکار برآمد کرتا ہے لڑکی کیا ہے صاحب نرا آلو بخارا ہے ابھی کالج میں پڑھتی تھی فقط دو مہینے سے اس لائن میں آئی ہے اب تک صرف چار مرتبہ باہر گئی ہے کالے خان پٹھان نے پورے سات سو روپے دیے تھے تمہاری خاطر سے دو سو میں منا لوں گا چلوں آلو بخارا کے نام سے نثار اور کولٹی صاحب کی رال بھی ٹپکنے لگتی ہے لیکن دو سو روپے کا ذکر سن کر ان کے جبڑے لٹک جاتے ہیں وہ دونوں امید افزا نظروں سے مجھے گھورتے ہیں خاص طور پر کولٹی صاحب کے انداز بڑی شدت سے للکار رہے ہیں برخودار دیکھو میں تمہیں اپنی ملازمت کا سنہری موقع دے رہا ہوں اگر تم اس وقت کام نہ آ سکے تو ڈپٹی کمشنر ہی گھسیارے ہو لیکن میرے انداز ہیں کہ انہیں ترکی بترکی ترکی جواب دیتے اور وہ مایوس ہو کر پھر اپنا جبڑا لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں اس خاموش کولڈ وار کے بعد موضوع سخن بدل جاتا ہے تانگے والا گھوڑے کو مخاطب کر کے ہمیں بڑی سنگین اور پیچدار گالیاں سناتا ہے نثار اپنے جگری دوستوں کی تعریف کرتا ہے جو ضرورت کے وقت اس پر کئی ہزار روپیہ تک خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور کولٹی صاحب پاکستان کے جملہ افسروں کی کمینگی نلائکی اور بددیانتی پر جی کھول کر تبصرہ فرماتے ہیں یوں بھی رفتہ رفتہ کولٹی اپنا رنگ دکھا رہی ہے اور جب تانگے والا گھوڑے کی وساطت سے ہمیں چند الوداعی گالیاں سنا کر ہیرا منڈی میں نو گزے کی قبر کے پاس اتار دیتا ہے تو کولٹی صاحب کے پاؤں بڑی شدت سے لڑکھرا رہے ہوتے ہیں اور وہ سین کو شین میں بدل کر بڑی خوش گالی سے چوک میں کھڑے ہوئے پولیس کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہیں شوپائی جی شلام جیتے رہو سپاہی نتنے پھیلا کر کولٹی کے منہ کو قریب سے زور لگا کر سونکتا ہے اچھا آج بھی خوب چڑھا رکھی ہے صاحب پرمٹ کہاں ہے کولٹی صاحب فتح مند مرغ کی طرح چھاتی نکال کر اپنا ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھاتے ہیں غالباً وہ مجھے پرمٹ کے طور پر سپاہی کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں لیکن میں نظر بچا کر کھسک جاتا ہوں اور نو گزے کی قبر کی اوٹ میں جا چھپتا ہوں مجھے غیر موجود پا کر کولٹی صاحب کی چھاتی کا تناؤ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی شرٹ کی جیبیں ٹٹول کر پانچ روپے کا نوٹ کانسٹیبل کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کانسٹیبل اس پرمٹ سے مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے نثار اور کولٹی صاحب کی گرمی گفتار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے درمیان میری ذات کا مسئلہ زیر غور ہے وہ کچھ دیر میرا انتظار کرتے ہیں اور پھر غصے سے ایک طرف چل پڑتے ہیں نو گزے کی قبر کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ وہی پرمٹ والا سپاہی اب مشتبہ نگاہوں سے بار بار میرا جائزہ لے رہا ہے میں واپس لوٹنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جہاں نثار کولٹی صاحب اور پرمٹ والے کانسٹیبل سے میرا سامنا نہ ہو اس تلاش میں میں ہیرا منڈی کی بے شمار پیچ در پیچ گلیوں کے تانے بانے میں الجھ جاتا ہوں اس حمام میں سب ننگے ہیں گلیوں اور سڑکوں پر مٹر گشت کرتے ہوئے شائقین قدم قدم پر چیل کی طرح جھپٹتے ہوئے دلال دروازوں اور دریچوں میں گڑیوں کی طرح سجی ہوئی عورتیں اپنے رنگ برنگ ملبوسات کے باوجود ساری مخلوق الف ننگی ہے اور ان کے جسم اور اذہان ایک ہی بے آواز سر پر بڑی ہم آہنگی کے ساتھ رقص کر رہے ہیں فضا میں کچے گوشت کی بساند رچی ہوئی ہے اور بڑی بڑی پاور کے کمکموں کا اجتماعی نور گلیوں اور سڑکوں پر برس کے داغوں کی طرح پھیلا ہوا ہے مجھے رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ یہ عورتیں جو دروازوں اور کھڑکیوں میں گردنیں لٹکائے بیٹھی ہیں یکا یک پھر سے اڑ جائیں گی اور ابابیلوں کی طرح اپنی چونچوں میں کنکریاں اٹھا کر ساری دنیا کو اپنے نرغے میں لے لیں گی لیکن عملی طور پر کنکریوں کی جگہ میری گردن پر چھپاک سے بلغم کا ایک بڑا سا غلغلہ آ گرتا ہے جو ایک ادھموئی سی عورت دریچے میں بیٹھی بڑے اطمینان سے کھنکار کھنکار کر نیچے تھوک رہی ہے میں اپنی گردن کو اس غلازت سے پاک کرنے کی فکر کرتا ہوں تو خدا کی خاص رحمت میری دستگیری فرماتی ہے اور ایک گلی میں مجھے مسجد نظر پڑتی ہے جس کے ایک دروازے پر کالی سیاہی سے یا اللہ اور دوسرے دروازے پر یا محمد لکھا ہوا ہے یہ چھوٹی سی مسجد دو بلند و بالا عمارتوں کے درمیان بڑی بے کسی سے جکڑی کھڑی ہے اندر پیشاب اور پخانے کا تعفن ہے ایک طرف نالی میں بیئر کی چند خالی اور شکستہ بوتلیں اوندھی پڑی ہیں وضو کے لیے ایک پرانا حمام ہے جس کا پانی لعاب دہن کی طرح کسیف ہے باسی اور بڑے زوروں سے ہمک مارتا ہے نہ جانے اس مسجد کو دیکھ کر میرے دل میں ریل کے انجن کا خیال کیوں آتا ہے جو تیز رفتار سے چلتا چلتا اچانک پٹری سے اتر گیا ہو ہیرا منڈی سے بھٹکتا بھٹکتا آخر میں شاہی مسجد میں آ پہنچتا ہوں اور خدا کی کھلی فضا میں اطمینان سے زور زور سے سانس لینے لگتا ہوں رات کے بارہ بجے بھی مسجد کے آس پاس کئی شاندار کاریں کھڑی ہیں اور ان کے ڈرائیور ادھر ادھر بے دلی سے بیٹھے اونگ رہے ہیں یہ شرفا کی موٹریں ہیں جو اپنی بیگمات سے اجازت لے کر شاہی مسجد میں آہ نیم شبی یا اقبال کے مزار پر ہدیہ عقیدت پیش کرنے یہاں آیا کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ مسجد کی چکنی سیڑھیوں پر اکثر ان کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور لڑکتے لڑکتے بے اختیار ہیرا منڈی کے نہا خانوں میں جا گرتے ہیں اگر اقبال زندہ ہوتا تو مسئلہ جبر و قدر کی ایک نئی تفسیر منظوم کر سکتا تھا شاہی مسجد کے عین مقابل پرانے قلعے کی وہ اونگتی ہوئی عمارت ہے جس کے صدر دروازے پر پاکستان کا جھنڈا کسل مندی سے لہرا رہا ہے اقبال کے مزار میں ایک چھوٹا سا بلب روشن ہے بڑا بلب کچھ عرصہ ہوا چوری ہو گیا تھا لاہور میں بجلی کے نئے بلب آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے کیونکہ ان کی مانگ ہیرا منڈی میں بہت زیادہ ہے چنانچہ اقبال کے مزار کو ایک چھوٹے سے بلب پر ہی کنات شار ہونا چاہیے مزار کے دروازے پر ایک اہنی کفل لگا ہوا ہے تاکہ عقیدت مند اندر گھس کر سوچ سوئچ بورڈ نہ چرا سکیں باہر لان میں ہیرا منڈی کے اکا دکا دلال بھوکے بھٹکے راہیوں کے لیے خزر راہ کا کام دینے کے منتظر بیٹھے ہیں ایک تانگے والا دو آنے میں داتا کے دربار پہنچانے کا اعلان کرتا ہے اور میں اچک کر اس میں سوار ہو جاتا ہوں تانگے میں ضلع جہلم کے دو مقدمہ باز بھی بیٹھے ہوئے تھے دن بھر مقدموں اور کچہریوں کی زحمت کے بعد وہ گھڑی دو گھڑی دل بہلانے کے لیے ہیرا منڈی آ گئے تھے اور اب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر سلام کرنے جا رہے ہیں کرتا تو سب کچھ اللہ ہی ہے ایک مقدمہ باز اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے لیکن بزرگوں کا سہارا بھی بڑی چیز ہوتی ہے دوسرا مقدمہ بعض بھی اس نظریے کی تائید کرتا ہے اور اس روحانی گفتگو کے بعد وہ دونوں سرگوشیوں میں ہیرا منڈی کے ذاتی تجربات پر تبادلہ خیالات کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں جمعرات کی وجہ سے داتا صاحب کے دربار میں عورتوں مردوں اور بچوں کا بے پناہ ہجوم ہے خوے سے خوا چھلتا ہے اور دربار کے صدر دروازے میں نثار اور کولڈ ٹی صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چست کھڑے ہیں ہجوم کے ہر ریلے کے ساتھ وہ خس و خاشاک کی طرح بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے واپس آ کر صدر دروازے کے عین بیچ اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں میں ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ ان کی نظر بچا کر ادھر ادھر ہو جاؤں لیکن نثار مجھے دیکھ لیتا ہے اور زبردستی کھینچ کر اپنے پاس کھڑا کر لیتا ہے کولٹی صاحب بھی میری پچھلی لغزشوں کو فراموش کر کے بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور داتا دربار کے ساتھ مسلمان عورتوں کی عقیدت مندی کے جملہ فوائد پر عارفانہ روشنی ڈالتے ہیں اپنے پروگرام کے مطابق یہ لوگ اب یہاں سے مزنگ کے اڈے پر جائیں گے اور وہاں سے زمین دوز گاڑیوں کی دوسری منزل شروع ہوگی لاہور نارتھ ویسٹرن ریلوے کا بہت بڑا جنکشن ہے یہاں کی زمین دوز مال گاڑیاں ہر سڑک ہر گلی ہر کوچے میں چلتی ہیں جگہ جگہ سرخ بتیوں کے نشان ٹمٹماتے ہیں لیکن ان بتیوں کے باوجود کئی گاڑیاں کانٹا بدلتے بدلتے چوک جاتی ہیں اور اکثر تصادم کے حادثات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی تیز رفتار انجن چلتے چلتے پٹری سے اتر جائے تو اسے پھینک نہیں دیا جاتا بلکہ اس کی پیشانی پر اللہ اور رسول کا نام لکھ کر اسے مسجد کے کام پر لگا لیا جاتا ہے